ہمیں یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ نے ابن جورائید سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قربانی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے زبا کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکانوے